حضرت محمد بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دو خرگوش پکڑے لیکن ان کو ذبح کرنے کے لیے انہیں کوئی چھری وغیرہ نہ ملے تو انہوں نے ان کو ایک تیز دھار پتھر سے ذبح کر دیا پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول میں نے دو خرگوش شکار کیے تھے لیکن مجھے کوئی چھری وغیرہ نہیں ملے جس سے ذبح کرتا تو میں نے ایک تیز دھار پتھر سے ان کو ذبح کر دیا کیا میں ان کو کھا سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کھا لے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو چار